بانی من چندہ کی غزلیں غزل تجھے ذرا دکھ اور سسکنے والا میں تیری اداسی دیکھ نہ سکنے والا میں تیرے بدن میں چنگا ریسی کیا شے ہے عکس ذرا سا اور چمکنے والا میں تیرے لہو میں بیداری کیا شے ہے لمس ذرا سا اور مہکنے والا میں تیری ادا میں پرکاری سی کیا شے ہے بات ذرا سی اور سسکنے والا میں رنگوں کا ایک باغ ہنسی چہرہ تیرا کیا کیا دیکھوں آنکھ چھپکنے والا میں سفر میں تنہا قدم اٹھانا مشکل ہو ساتھ تمہارے کبھی نہ تھکنے والا میں سنگ نہیں ہوں بات نہ مانوں موسم کی ہوا ذرا سی اور لچکنے والا میں غزل تمام راستہ پھولوں بھرا ہے میرے لیے کہیں پہ کوئی دعا مانگتا ہے میرے لیے تمام شہر ہے دشمن تو کیا ہے میرے لیے میں جانتا ہوں تیرا در کھلا ہے میرے لیے وہ ایک عکس کی پل بھر نظر میں ٹھہرا تھا تمام عمر کا اب سلسلہ ہے میرے لیے گزر سکوں گا نہ اس خواب خواب بستی سے یہاں کی مٹی بھی زنجیر پا ہے میرے لیے یہ حسن ختم سفر یہ تلسم خانہ رنگ کی آنکھ جھپکوں تو منظر نیا ہے میرے لیے یہ کیسے کوہ کے اندر میں دفن تھا بانی وہ ابر بن کے برستا رہا ہے میرے لیے غزل موڑ تھا کیسا تجھے تھا کھونے والا میں رو ہی پڑا ہوں کبھی نہ رونے والا میں کیا جھونکا تھا چمک گیا تن من سارا پتہ نہ تھا پھر راکھ تھا ہونے والا میں لہر تھی کیسی مجھے بھنور میں لے آئی ندی کنارے ہاتھ بھگونے والا میں رنگ کہاں تھا پھول کی پتی پتی میں کرن کرن سی دھوپ پرونے والا میں کیا دن بیتا سب کچھ آنکھ میں پھرتا ہے جاگ رہا ہوں مزے سے سونے والا میں شہر خزاں ہیں زردی اوڑھے پڑے ہیں پیڑ شہر خزاں ہیں زردی اوڑھے پڑے ہیں پیڑ منظر منظر نظر چبھونے والا میں جو کچھ ہے اس پار وہی اس پار بھی ہے ناو اب اپنی آپ ڈبونے والا میں غزل گھنی گھنیری رات سے ڈرنے والا میں سناٹے کی طرح بکھرنے والا میں جانے کون اس پار بلاتا ہے مجھ کو چڑھی ندی کے بیچ اترنے والا میں رسوائی تو رسوائی منظور مجھے ڈرے ڈرے سے پاؤں نہ دھرنے والا میں میرے لیے کیا چیز ہے تجھ سے بڑھ کر یار ساتھ ہی جینے ساتھ ہی مرنے والا میں سب کچھ کہہ کر توڑ لیا ہے ناتا کیا میں کیا بولوں بات نہ کرنے والا میں دائم ابدی وقت گزرنے والا تو تیری خوشی کے رنگ ہی بھرنے والا میں غزل چاند کی اول کرن منظر ب منظر آئے گی شام ڈھل جانے دشب زینہ اتر کر آئے گی میرے بستر تک ابھی آئی ہے وہ خوشبو خواب رفتہ رفتہ بازوؤں میں بھی بدن بھر آئے گی جانے وہ بولے گا کیا کیا اور بری ہو جائے گا کچھ سنوں گا میں تو سب تہمت میرے سر آئے گی وہ کھڑی ہے ایک روایت کی طرح دہلیز پر سیر کا بھی شوق ہے لیکن نہ باہر آئے گی یوں کہ تجھ سے دور بھی ہوتے چلے جائیں گے ہم جانتے بھی ہیں صدا تیری برابر آئے گی کیا کھڑا ندی کنارے دیکھتا ہے وسطیں کیا سمجھتا ہے کوئی موجے سمندر آئے گی کیا عجب ہوتے ہیں باطن راستوں کے سلسلے کوئی بھی زندہ ہو بانی روشنی در آئے گی غزل صبح کی پہلی دعا سے آشنا ہوتا ہوا ایک سناٹا ہے مانو سے صدا ہوتا ہوا جاتے موسم کی عجب تصویر ہے چاروں طرف درمیاں اس کے ہے ایک پتا ہرا ہوتا ہوا اتنی آگاہ ہی تو ہے میں بڑھ رہا ہوں کس طرف یہ نہیں معلوم کس سے ہوں جدا ہوتا ہوا ایک نوا آہستہ آہستہ فنا ہوتی ہوئی ایک حرف ست طلب چپ چپ ادا ہوتا ہوا دیکھ میں اپنی جگہ سے ایک قدم سرکا نہیں دیکھ تیرا ہی نشانہ ہے خطا ہوتا ہوا ایک نظر امکان ہزار امکان سفر کرتی ہوئی ایک منظر سو پرت یکسر نیا ہوتا ہوا بڑھ رہا ہے کون اپنا راستہ لیتے ہوئے اپنے ہمراہوں سے چپکے سے خفا ہوتا ہوا غزل میرے بدن میں پگھلتا ہوا سا کچھ تو ہے ایک اور ذات میں ڈھلتا ہوا سا کچھ تو ہے میری صدا نہ سہی ہاں میرا لہو نہ سہی یہ موج موج اچھلتا ہوا سا کچھ تو ہے کہیں نہ آخری جھونکا ہو مٹتے رشتوں کا یہ درمیاں سے نکلتا ہوا سا کچھ تو ہے نہیں ہے آنکھ کے صحرا میں ایک بوند سراب مگر یہ رنگ بدلتا ہوا سا کچھ تو ہے جو میرے واسطے کل زہر بن کے نکلے گا تیرے لبوں پہ سنبھلتا ہوا سا کچھ تو ہے یہ عکس پے کرے سد لمس ہے نہیں نہ صحیح کسی خیال میں ڈھلتا ہوا سا کچھ تو ہے بدن کو توڑ کے باہر نکلنا چاہتا ہے یہ کچھ تو ہے یہ مچلتا ہوا سا کچھ تو ہے یہ میں نہیں نہ سہی اپنے سرد بستر پر یہ کروٹیں سے بدلتا ہوا سا کچھ تو ہے میرے وجود سے جو کٹ رہا ہے گام بگام یہ اپنی راہ بدلتا ہوا سا کچھ تو ہے جو چاٹتا چلا جاتا ہے مجھ کو اے بانی یہ آستین میں پلتا ہوا سا کچھ تو ہے غزل عجیب تجربہ تھا بھیڑ سے گزرنے کا اسے بہانہ ملا مجھ سے بات کرنے کا مجھے خبر ہے کہ رستہ مزار چاہتا ہے میں خستہ پاس سہی لیکن نہیں ٹھہرنے کا تھما کے ایک بکھرتا گلاب میرے ہاتھ تماشا دیکھ رہا ہے وہ میرے ڈرنے کا نگاہ ہم سفروں پر رکھو سرے منزل کہ مرحلہ ہے یہ ایک دوسرے سے ڈرنے کا کوئی بھی بات نہ مجھ کو اداس کرنے کی کوئی سلوک نہ مجھ پہ گراں گزرنے کا کوئی صدا نہ سماعت پہ نقش ہونے کی نہ کوئی عکس میری آنکھ میں اترنے کا کراں کراں نہ سزا کوئی سیر کرنے کی سفر سفر نہ کوئی حادثہ گزرنے کا بس ایک چیخ گری تھی پہاڑ سے یکلخت عجب نظارہ تھا پھر دھند کے بکھرنے کا یہ آسماں میں سیاہ ہی بکھیر دی کس نے ہمیں تھا شوق بہت اس میں رنگ بھرنے کا پھر ایک موج اسے کھینچ لے گئی تہے آپ تماشا ختم ہوا ڈوبنے ابھرنے کا غزل عجیب رونا سسک نہ نواہ جامے ہے یہ اور کون میرے ساتھ امتحان میں ہے میں رات گزرے تو دیکھوں طرف طرف کیا ہے ابھی تو میرے لیے سب کچھ آسماں میں ہے کٹے کا سر بھی اسی کا یہ ہے عجب کردار کبھی الگ بھی ہے شامل بھی داستان میں ہے تمام شہر کو مسمار کر رہی ہے ہوا میں دیکھتا ہوں وہ محفوظ کس مقام میں ہے نہ جان کس سے تیری گفتگو رہی بانی یہ ایک زہر کے اب تک تیری زباں میں ہے غزل دن کو دفتر میں اکیلا شب بھرے گھر میں اکیلا میں کی اکسے منتشر ایک ایک منظر میں اکیلا اڑ چلا وہ ایک جدا خاکہ لیے سر میں اکیلا صبح اترے خواب سے محروم بستر میں اکیلا اس کو تنہا کر گئی کروٹ کوئی پچھلے پہر کی پھر اڑا بھاگا وہ سارا دن نگر بھر میں اکیلا بولتی تصویر میں ایک نقش لیکن کچھ ہٹا سا ایک حرف موت بر لفظوں کے لشکر میں اکیلا جاؤ موجوں میری منزل کا پتا کیا پوچھتی ہو ایک جزیرہ دور افتادہ سمندر میں اکیلا ایک مدھم ماچ سی آواز سرگم سے الگ کچھ رنگ ایک دبتا ہوا سا پورے منظر میں اکیلا ہو بہو میری طرح چپ چاپ مجھ کو دیکھتا ہے ایک لرستا خوبصورت اکس ساگر میں اکیلا غزل دمک رہا تھا بہت یوں تو پہ رہن اس کا ذرا سے لمس نے روشن کیا بدن اس کا وہ خاک اڑانے پہ آئے تو سارے دشت اس کے چلے گداز قدم تو چمن چمن اس کا وہ جھوٹ سچ سے پرے رات کچھ سناتا تھا دلوں میں راست اتر ہی گیا سخن اس کا عجیب آب و ہوا کا وہ رہنے والا ہے ملے گا خواب و خلا میں کہیں وطن اس کا وہ روز شام سے شم میں دھواں دھواں اس کی وہ روز صبح اجالا کرن کرن اس کا تیری طرف سے نہ کیا کیا ستم ہوئے اس پر میں جانتا ہوں بہت دوست بھی نہ بن اس کا میری نظر میں ہے محفوظ آج بھی بانی بدن کسا ہوا ملبوس بے شکن اس کا غزل کوئی بھولی ہوئی شے تا کے ہر منظر پہ رکھی تھی ستارے چھت پہ رکھے تھے شکن بستر پہ رکھی تھی لرس جاتا تھا باہر جھانکنے پہ اس کا تن سارا سیاہی جان کن راتوں کی اس نے در پہ رکھی تھی وہ اپنے شہر کے مٹتے ہوئے کردار پر چپ تھا عجب ایک لاپتا سی ذات اس کے سر پہ رکھی تھی کہاں کی سیر ہفت افلاک اوپر دیکھ لیتے تھے ہنسی اجلی کپاسی برف بالوں پر پہ رکھی تھی کوئی کیا جانتا کیا چیز کس پر بوجھ ہے بانی ذرا سی او یوں تو سینائیں پتھر پہ رکھی تھی غزل سفر ہے میرا اپنے ڈر کی طرف میری ایک ذات دیگر کی طرف بھرے شہر میں ایک بیاباں بھی تھا اشارہ تھا اپنے ہی گھر کی طرف میرے واسطے جانے کیا لائے گی گئی ہے ہوا ایک کھنڈر کی طرف کوئی درمیاں سے نکلتا گیا نہ دیکھا کسی ہم سفر کی طرف تیری دشمنی خود ہی مائل رہی کسی رشتہ بے ضرر کی طرف رہی دل میں حسرت کی بانی چلیں کسی منزل پر خطر کی طرف غزل صد سوگات سکوں فردوس ستمبر آ اے رنگوں کے موسم منظر منظر آ آدھے ادھورے لمس نہ میرے ہاتھ پہ رکھ کبھی سپردے بدن سا مجھے میسر آ کب تک پھیلا آئے گا دھند میرے کھوں میں جھوٹھی سچی نوا میں ڈھل کر لپ آ مجھے پتا تھا ایک دن لوٹ کے آئے گا تو رکا ہوا دہلیز پہ کیوں ہے اندر آ اے پہ ہم پرواز پرندے دم لے لے نہیں اترنا آنگن میں تو چھت پر آ اس نے عجب کچھ پیار سے اب کے لکھا بانی بہت دنوں پھر گھوم لیا واپس کھرا غزل کہاں تلاش کروں اب افق کہانی کا نظر کے سامنے منظر ہے بے کرانی کا ندی کے دونوں طرف ساری کشتیاں گم تھیں بہت ہی تیز تھا آپ کے نشہ جوانی کا میں کیوں نہ ڈوبتے منظر کے ساتھ ڈوب ہی جاؤں کہ شام اور سمندر اداس پانی کا پرند پہلی اڑانوں کے بعد لوٹ آئے لپک اٹھا کوئی احساس رائے گانی کا میں ڈر رہا ہوں ہوا میں کہیں بکھر ہی نہ جائے یہ پھول پھول سا لمحہ تیری نشانی کا وہ ہنستے کھیلتے ایک لفظ کہا گیا بانی مگر میرے لیے دفتر کھلا معانی کا غزل چھپی ہے تجھ میں کوئی شے ایسے نہ غارت کر جو ہو سکے تو کہیں دل لگا محبت کر ادا یہ کس کٹے پتے سے تو نے سیکھی ہے ستم ہوا کہو اور شاخ سے شکایت کر وہ اپنے آپ نہ سمجھے گا تیرے دل میں ہے کیا خلش کو حرف بنا حرف کو حکایت کر میرے بنائے ہوئے بت میں روح پھونک دے اب نہ ایک عمر کی محنت میری عکارت کر کہاں سے آ گیا تو بز میں کم یقینہ میں یہاں نہ ہوگا کوئی خوش ہزار خدمت کر کچھ اور چیزیں ہیں دنیا کو جو بدلتی ہیں کہ اپنے درد کو اپنے لیے عبارت کر نہیں یا جب اسی پل کا ہو منتظر وہ بھی کہ چھو لے اس کے بدن کو ذرا سی ہمت کر خلوص تیرا بھی اب زد میں آ گیا بانی یہاں یہ روز کے قصے ہیں جی برا مت کر غزل آسماں کا سرد سناٹا پگھلتا جائے گا آنکھ کھلتی جائے گی منظر بدلتا جائے گا پھیلتی جائے گی چاروں سمت ایک خوش رون کی ایک موسم میرے اندر سے نکلتا جائے گا میری راہوں میں ہنسی کرنیں بکھرتی جائیں گی آخری تارا پسے کوہسار ڈھلتا جائے گا بولتا جاؤں گا گزری ساتوں کے حادثے کہرے آئندہ بھی میرے سر سے ٹلتا جائے گا راہ اب کوئی ہو منزل کی طرف لے جائے گی پاؤں اب کیسا پڑے خود ہی سنبھلتا جائے گا ایک سما کھلتا ہوا سا ایک فضا بے داغ سی اب یہی منظر میرے ہم راہ چلتا جائے گا چھو سکے گی اب نہ میرے ہاتھ طوفانی ہوا جس دیے کو اب جلا دوں گا وہ جلتا جائے گا